حفظ بن خیاز ابو معاویہ اور نے نے سے سے انہوں انہوں عبداللہ بن مرہ نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں خون حلال نہیں مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے شادی شدہ زنا کرنے والا جان کے بدلے میں جان یعنی قصاص کی صورت میں اور اپنے دین کو چھوڑ کر جما سے الگ ہو جانے والا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچہتر